نہیں نہیں بالغ کا اس میں ہے نابالغ پر تو کچھ ہے نہیں نابالغ تو کچھ جانتا ہی نہیں بیچارہ تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے جو بالغ ہے اس پر یہ سارے معاملات ہیں کہ کبھی بھی کوئی کلمہ کفر اگر بکے تو دائر اسلام سے خارج ہو جائے گا